مانگے نہ حکومت نہ خزینہ مانگے نظر صرف مدینہ مانگے میری بیتاب نظر صرف مدینہ مانگے تاج مانگے نہ حکومت نہ خزینہ مانگے باغ آلہ کے عالم میں مہکنے کے لیے سرخ مہکلا باغ عالم میں میرے سرکار کے ماتھے کا پسینہ مانگے تاج مانگے نا حکومت نہ خزینہ مانگے اور دوستو ہر شر پہ جو ہے توجہ فرمائے تاج مانگے نا حکومت نا خزینہ مانگے اپنے روزے پہ اپنے روزے پہ بلا لیجیے آقا مجھ کو اپنے روزے پہ اپنے روزے پہ بلا لیجیے آقا مجھ کو اپنے روزے پہ بلا لیجیے آقا مجھ کو میری پیشانی عقیدت کا نگینا مانگے تاج مانگے نا حکومت نہ خزینہ مانگے تاج مانگے نا حکومت نہ خزینہ مانگے پر ہونے کے لیے ہونے کے لیے سر پیرے طوفانوں سے پار ہونے کے لیے میرا محمد کا سفینہ مانگے حوصلہ میرا محمد کا سفینہ مانگے تاج مانگے نا حکومت خزینہ مانگے اور دوستو یہاں میری ماں بہنیں بھی موجود ہے پردن مشین ہے نا تو ان کے نظریے شعر سماپت کرے تاج مانگے نہ حکومت نہ خزینہ مانگے تاج مانگے نا تاج مانگے حکومت نہ خزینہ نظر صرف مدینہ مانگے پوری کر دے میرے اللہ تمنا اس کی پوری کر دے میرے اللہ تمنا اس کی குறி கருதேனரே میری ہر گھڑی دیدار مدینہ مانگے تاج مانگے نہ حکومت نہ خزینہ مانگے اور دوستو یہ ناطے پاک کا سب سے عمدہ شعر اور مکتے کا شعر تاج مانگے نہ حکومت نہ خزینہ مانگے زندگی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 ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنی حبیب پاک آقائد عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا جلسہ کرنا یا منانا یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے اور نشانی ہے اگر ہمیں سے محبت نہ ہوتی اور آپ سے تعلق نہ ہوتا تو کیوں ہم آپ کا تذکرہ کرتے کوئی قوالی کی گانے ناچنے کی محفل منعقد کر لیتے آپ کے نام کا جلسہ منعقد کرنا کے کارناموں کو سننا آپ کے واقعات کو سننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں آپ سے بے پناہ محبت ہے اسی لیے ہم آپ پر درود بھیجتے ہیں آپ کا تذکرہ کرتے ہیں آپ کو یاد فرماتے ہیں اور یقیناً کی ذات گرامی اس لائق ہے کہ آپ کو یاد کیا جائے آپ کے تذکرے کیے جائیں ہم کون ہوتے ہیں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا آپ کے نام کو بلند کیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمارے درود کے محتاج ہیں نہ ہمارے سیرت کے جلسوں کے محتاج ہیں اور نہ ہی ہم تعریف کریں اس کے آپ محتاج ہیں یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں چن لیا آپ کا نام لینے کے لیے ہمیں اس لائق بنا دیا ورنہ آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف دنیا کی ہر چیز کرتی ہے درخت آسمان کے چاند تارے زمین سمندر حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا لولا کا لما خلق الافلاق اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نہ ہوتے تو یہ زمین آسمان ہی کو نہ بنایا جاتا ارے بس کرو دماغ خراب ہے آپ لوگوں کا زمین اور آسمان کا نظام آخا کے سطح میں قائم کیا ہے میراج میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اللہ کے قریب اللہ کی کرسی کے آگے آپ بیٹھ گئے اللہ کی کوئی مخلوق وہاں پر نہیں تھی اللہ تھے اللہ کے محبوب تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تشریف لے گئے ایک مقام میں رک گئے آخا نے پوچھا جبرائیل آگے نہیں بڑھتے فرمایا کہ آخا اگر ایک قدم میرا آگے بڑھے گا اللہ تعالی کے جلال اور جمال کو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا اور میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے یہ آپ کا مقام ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ اور محبوب اور اللہ تبارک تعالیٰ جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ کون ہے جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج نہیں بلایا اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں سم دنا دلہ پکانا اوبا او ادنا فا الا ابگی ہی ما اوہا اللہ نے کلام پاک میں فرمایا جسے تیر اور کمان ملے ہوئے رہتے ہیں ایسے اللہ اور اللہ کے حبیب قریب ہو گئے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے اللہ آپ نے ابراہیم علیہ صلاح والسلام کو کمی بنایا اور آگ پر ان کو قابو دی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو السلام کو آگ میں ڈالا تو آگ نے نہیں جلایا ابراہیم علیہ السلام کو اور کہا کہ داؤد علیہ السلام تو السلام کو آپ نے لوہا موم بنا دیا تھا لوہا ان کے حق میں نرم تھا وہ جیسے چاہے موڑتے تھے لوہے کو سلیمان علیہ السلاسلام کے لیے آپ نے ہوا کو اور جنات کو اور شیاتین کو ان کے تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوا مانا کرتی تھی وہ اس پر سفر کیا کرتے تھے بغیر ہوائی جہاز کے اور بغیر راکٹ کے جن کو بلاتے خدمت کرتا شیطان آپ کی بات مانتا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے آپ کو سلامت والا بنایا حضرت داؤد علیہ سلاط والسلام کے لیے لوہے کو نرم کیا حضرت سلیمان علیہ سلاط والسلام کے لیے ہوا کو جنات کو شیاتین کو ان کے انڈر میں کر دیا ان کا غلام بنا دیا ان کا نوکر بنا دیا حضرت موسا علیہ سلاط وسلام انہوں نے پتھر کو مارا پانی کا چشمہ نکل گیا اور لاٹھی لے کر سمندر میں مارا سمندر میں راستہ بن گیا اب یہ اللہ کی اور اللہ کے محبوب کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں آخ عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں آپ کا محبوب ہوں میری وجہ سے سورج کے اندر گرمی ہے میری وجہ سے چاند کی چاندنی ہے میری وجہ سے ستاروں میں چمک ہے میری وجہ سے سمندر کی روانی ہے میری وجہ سے پھولوں میں مہک ہے لیکن آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دیا آپ کو ٹھنڈا کر دیا علیہ السلام کو کیا دیا لاٹھی سمندر میں مارا تو راستے بن گئے داؤد علیہ السلام کو کیا دیا لوہا ان کے لیے نرم بن گیا سلیمان علیہ وسلام کو کیا دیا ہوا پر بیٹھ کر وہ چلا کرتے تھے جنات اور شیاتین ان کے بات مانا کرتے تھے مجھے کیا دیا آپ نے اللہ تعالی نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو وہ دیا ہے اور وہ عنایت کیا ہے جو کسی پیغمبر کے اور جو میری کسی مخلوق کے قابو قیال کے اندر بھی وہ بات نہیں آئی ہوگی میں نے آپ کو وہ چیز دی ہے نے پوچھا یہ آپ نے ہمیں کیا دیا فرمایا کہ جہاں کہیں میرا نام ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چرچے ہوں گے اذان ہوگی اللہ کا نام ہوگا آپ کا نام ہوگا اقامت ہوگی میرا نام ہوگا آپ کا نام ہوگا نماز ہوگی میرا نام ہوگا آپ کا نام ہوگا حج ہوگا میرا نام ہوگا آپ کا نام ہوگا جنت کے بوٹے بوٹے میں تب میں جبرائیل فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا نام تھا وہاں آقا کا نام تھا فرماتے ہیں پوروں کی پیشانی میں اللہ کا نام تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا ارے آقا تو دنیا میں سب سے آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے آدم علیہ سلا تو سلام کو کہاں بنایا اللہ نے ہر پیغمبر دنیا میں بنا حضرت شیز دنیا میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم دنیا میں پیدا ہوئے میرا اور آپ کیا خاص قاری کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں اسی دنیا میں پیدا ہوئے ایک نرالا انسان جو حضرت آدم ہے ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے ابو البشر جن کو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر پیدا کیا جب پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کے مٹی کے پتلے میں روح کو ڈالا حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں نہ تو میری اولاد پیدا ہوئی نہ میری ضروریت پیدا ہوئی نہ میرا خاندان قبیلہ پیدا ہوا نہ پیغمبروں کا سلسلہ نکلا نہ اولیاء اللہ کا سلسلہ نکلا جب میری جسم میں روح کو ڈالا گیا تو میں نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا ابھی دنیا نہیں بنی تھی ابھی زمین نہیں بنی تھی ابھی آسمان نہیں بنا تھا ابھی دنیا کا نظام نہیں چلا تھا اللہ نے آقا کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا آپ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جنت میں گئے اور ہماری آپ کی اما دادی امبا نے کہا ابھی اس پھل کو کھا لیجیے گا آپ جنت میں ہمیشہ رہیں گے لمبا واقعہ ہے آپ نے سنا ہوگا انہوں نے کھا لیا اور جنت سے اس دنیا کے اندر وہ بھیجے گئے لیکن جب جنت کے اندر گئے اور جنت کی نعمتیں ملی وہاں کے باغات ملے وہاں کے حور ملے وہاں کے غلمان ملے وہاں کی بہتی نہریں ملی لیکن اس کے باوجود بے چین تھے آدم علیہ سلاط وسلام اللہ نے عورت کو نعمت بنایا اللہ نے عورت کو اپنی قدرت کا شاہکار بنایا مرد کے پاس دولت ہو روپیہ ہو پیسہ ہو عمارت ہو شہی شاہیت ہو زمین و آسمان کے خزانے ہو لیکن عورت ذات نہ ہو تو اس کی زندگی ادھوری ہے آدم علیہ السلام جنت میں سب کچھ تھا لیکن عورت نام کی چیز نہیں تھی اور جو تھی وہ تھی وہ عورت کی ذات انسانوں کی ذات میں سے نہیں تھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگنے لگا اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ سلاط وسلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور جب پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام ان کو بیوی بنانا چاہا اور ان کو اپنے کمرے میں لے آنا چاہا اپنے گھر میں لے آنا چاہا اللہ نے کہا خبردار آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے شادی تو ہوگی مرد جو اپنائے گا وہ مہر دے گا آپ مہر دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوی کو اپنی زوجہ حضرت ہوا کو ہاتھ لگا پائیں گے حضم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں نہیں تھا مٹی کے پتلے میں آپ نے جان ڈالی اے اللہ میرا وجود آپ کا میری سانسیں آپ کی یہ جنت آپ کی یہ ہوا آپ کی میں دوں تو کیا دوں میں ہے کیسے میرے لیے ہوا حلال ہوگی اللہ اکبر مسلمانوں میں آپ کو آج یہ نہیں بتانے آیا ہوں کہ آخا کی سیرت کی تدا کہاں ہوتی ہے انتہا کہاں ہوتی ہے آپ کے کرشمے کیا ہیں میں جا جا کر رولا رولا کر ہنسا ہنسا کر بتانے نہیں آیا ہوں میں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم کون ہیں ہم کس کے انتی ہیں ہم کس کے غلام ہیں ہمارے آقا کا مقام کیا ہے ہمارے آقا کا درجہ کیا ہے اور آقا کے انتی کس طریقے سے اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیے اور آج کیسے سے آخا کے غلام زندگی گزار رہے ہیں دیکھیے ابھی یہ دنیا نہیں بنی تھی حضرت آدم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے ابھی آپ کی اولاد نہیں پیدا ہوئی تھی ابھی ابراہیم نہیں آئے تھے ابھی لوٹ نہیں آئے تھے ابھی حضرت شیش نہیں آئے تھے ابھی حضرت لو نہیں آئے تھے جنت کے اندر جب اپنی بیوی کو ہاتھ لگانا چاہا اللہ نے فرمایا حرام ہے یہ ہوا آپ پر جب تک کہ آپ اس کا مہارا دانا کریں علیہ السلام نے کہا کہ کیا ہوگا مہر میں آپ کا ہوا آپ کی جنت آپ کی میرا وجود آپ کا میری سانسیں میری زندگی اور موت کے مالک آپ ہیں اللہ نے فرمایا اے آدم آپ کی ضروریت سے آپ کی اولاد سے آپ کی نسل سے آپ کی پس سے پیغمبر کا سلسلہ چلے گا سب سے آخری پیغمبر جو میرے چہیتے پیغمبر ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ خاتم الانبیاء ہیں آدم تم ان پر درود پڑو یہ تمہاری دینی کا مارا ہو جائے گا ابھی دنیا میں آخا تشریف نہیں آئے لیکن اللہ نے جنت کے اندر فرمایا اپنی بیوی کو حلال کرنا ہو اپنے ہمارے محبوب اور ہمارے چہیتے خاتم الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد علیہ وسلم پر درود پڑنا پڑے گا یہ مقام ہے ہمارے آقا کا آئے دنیا میں سب سے آخر میں لیکن اللہ نے ان کو چمکا دیا کوئی پیغمبر آپ سن چکے ہوں گے نا ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اردو سمجھ میں آ رہی ہے الحمدللہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر دنیا میں آئے کسی پیغمبر کی پیغمبری اس وقت تک پوری نہیں ہوتی حضرت موسا علیہ السلام پیغمبر نہیں بن سکتے حضرت ابراہیم پیغمبر نہیں بن سکتے حضرت لوٹ سوالات پیغمبروں کی پیغمبری ہوئی ہے اس بات پر کہ اے موسا تمہاری پیغمبری اس وقت قبول ہوگی اے ابراہیم تم خلیل اس وقت بنو گے اے آدم تم صفی اللہ اس وقت بنو گے اے نو تم نجی اللہ اس وقت بنو گے کب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار تم کرو گے پہلے تمہیں میرے محبوب کی نبوت کا اقرار کرنا پڑے گا پھر تمہیں کلیم بنایا جائے گا پھر تمہیں نجی اللہ بنایا جائے گا پھر تمہیں سفی اللہ بنایا جائے گا پھر تمہیں قبیب اللہ بنایا جائے گا کسی پیغمبر کی پیغمبری بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرے اور آپ کی رسالت کا اقرار نہ کرے اسی لیے میراج کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب جماعت تیار تھی حضرت ابراہیم سمجھ رہے تھے اللہ نے مجھے خلیل بنایا حضرت عیسا سمجھ رہے تھے اللہ نے مجھے کلیم بنایا حضرت آدم سمجھ رہے تھے پورے نبیوں کا باپ تو میں ہوں اور پورے نبیوں کا پردادا میں ہوں اور مجھے سے تمام پیغمبر اولیاء اللہ احتاب ابدال شہید سب پیدا ہوئے وہ سب مجھے سے پیدا ہوئے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہر پیغمبر اپنے آپ میں کچھ سمجھ رہا تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تشریف فرماتے اللہ تعالیٰ نے جبر امین علیہ السلاط وسلام کو بھیجا جاؤ میرے محبوب چہیتے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے بلارے کو اٹھا کر مسلح اور محراب سنبھالنے کے لیے کہو اس لیے کہ آج وہ امام الانبیاء بننے والا ہے تمام نبیوں کا امام بننے والا ہے ہم کسی ایسی ویسی پیغمبر کی قوم نہیں ہے ہم کون سے پیغمبر کے امتی ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے نام کو بلند کیا ہے دیکھو دنیا ہے نا اب یہ جو ہم یہاں پر ہیں ہندوستان میں یہ دنیا بول ہے کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے اب یہاں جہاں جم جلسہ کر رہے ہیں نا یہاں ایک سوراخ کیا جائے اور اس کو نیچے نیچے نیچے کیا جائے تو نیچے جو ملے گا وہ کیلیفورنیا امریکہ ملے گا اب یہاں رات کے سوا گیارہ بج رہے تو وہاں دن کے سوا گیارہ بج رہے ہوں گے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام ہے کہیں صبح کہیں دوپہر کہیں شام کہیں دن کہیں رات اس میں حکمت کیا ہے اللہ چاہتا تو پوری دنیا میں صبح دے دیتا پوری دنیا میں ٹائم یکساں کر دیتا لیکن کہیں سورج نکل رہا ہے اور کہیں سورج ڈوب رہا ہے کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اب یہاں عشاء کی اذانیں ہو رہی ہیں عشا کی اذانوں کا ایک تسلسل ہوگا وہ سلسلہ شروع ہوگا ملیشیا سے انڈونیشیا سے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اللہ اللہ اشد اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے نام کی بڑائی ہوگی نبی کا نام اذانوں سے چمکے گا انڈونیشیا میں ختم ہوگا ملیشیا میں شروع ہوگا ملیشیا میں ختم ہوگا پاکستان میں شروع ہوگا پاکستان میں ختم ہوگا سری لنکا میں شروع ہوگا سری لنکا میں ختم ہوگا انڈیا میں شروع ہوگا انڈیا میں ختم ہوگا بنگلہ دیش میں شروع ہوگا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ میرے نام کے ساتھ میرے محبوب کا نام دہلی دنیا تک چمکتا رہے دمکتا رہے ایک مینارے کی اذان ختم ہو اور اس اذان کے ساتھ میرا نام ہو تو میرے محبوب کا نام بھی دنیا میں چمکتا رہے اور پانا نہ کا ذکر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا کوئی دنیا کا کتا امریکی کتا انگریز کتا میرے محبوب کا کارٹون بنائے اور کوئی آپ کو گالی دے کوئی آپ کے بارے میں بری گندی فلم بنائے کوئی چاند کو دیکھ کر تھوکے گا تو چاند پر تھوک جائے گا یا تھوک اس کے منہ پر واپس آئے گا میرے آقا کو تھوکنے والے میرے آقا کو برا کہنے والے میرے آقا کی تبدیل کرنے والے توہین کرنے والے کارٹون بنانے والے اور برے القاب سے یاد کرنے والے عزتی کرنے والے میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ انہیں زندگی کے اندر موت سے پہلے کتے اور سور سے بدتر موت ان کو دے گا ڈینمار کا جو کتا میرے آقا کا وہ کارٹون بنایا تھا پگلا ہو کر اپنے لائبریری کے اندر وہ لکھ رہا تھا پرزا اس نے پھاڑا کاغذ اس نے پیپر اس نے پاڑا پھر اس نے لکھا اس نے پاڑا پھر اس نے لکھا اس نے پاڑا دماغ خراب ہو گیا وہ جو سگریٹ پی رہا تھا اس سگریٹ کو اس نے ان کاغذوں کے اوپر ڈال دیا اب کاغذ پر کوئی جو ہے انگارا پڑے اور جلتا ہوا اس سگریٹ اس پر پڑے تو کاغذ سلگ جاتا ہے بند کمرے کے اندر اللہ نے اسے کتے سور کی موت دے دی جس نے میرے آقا کا کارٹون بنایا تھا بڑا فرانا لتا ذکر ارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے دنیا والے اگر ڈاؤن کرنا چاہیں دنیا والے آپ کی سنت کو مٹانا چاہیں دنیا والے آپ کے اخلاق کو مٹانا چاہے دنیا والے آپ کے کیریکٹر کو مٹانا چاہے اللہ کی قسم مٹانے والے مٹ جائیں گے آپ کی ساتھ مٹنے والی نہیں ہے ابو جہل مٹانے آیا تھا خود مٹ گیا ابو لہب مٹانے آیا تھا خود مٹ گیا اتنا مٹانے آیا تھا مٹ گیا یہ خود مٹانے آئے تھے مٹ گئے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو اتنا روشن کیا اتنا روشن کیا کہ مٹانے والے خود جو ہے مٹ گئے ان کا وجود ختم ہو گیا جب کافروں نے مشرکوں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوا لڑکیاں ہیں آپ کے ایک لڑکا پیدا ہوا تاریخ چندر سیرت کی کتابوں میں اس کا نام طیب طاہر ابراہیم تین نام لکھے ہوئے ہیں وہ بھی بچپنے میں انتقال کر گئے تو ان کافروں نے مشرکوں نے کہا مردوں کی انسانوں کی جو نسل چلتی ہے وہ جو نسل چلتی ہے مرد بچوں سے چلتی ہے بیٹھ جائیے لڑکیوں سے نہیں چلتی اللہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اللہ نے آیتوں کو نازل کیا انا کل کوسر وسلی ربی کا ون ہر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی مرینا اولاد کو باقی نہ رکھا تو کیا ہوا ہم قیامت کے دن حوض کوثر آپ کو دیں گے آپ کے دشمن جب سورج ایک تیر نیزے کے برابر ایک بارش کے برابر سر کے قریب ہوگا ایک ایک بوم پانی کے لیے ترسیں گے اس وقت ہم آپ کا کوثر کا مالک بنائیں گے آپ کا دشمن بھیک گا آپ کے قدموں پر گر کر آپ حوض کوثر کے مالک ہوں گے تسلی ربی کا ونہر اے محمد علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے گا قربانی دیجیے شکرانے میں ان شامی اکا اب آپ کے دشمن کا نام و نشان ختم ہوگا آپ کا نام حضرت صدیق کو کون نہیں جانتا حضرت فاروق کو کون نہیں جانتا حضرت عثمان کو کون نہیں جانتا حضرت علی کو کون نہیں جانتا آج مسلمان اپنی اولاد کا نام محمد رکھنے میں فخر سمجھتا ہے احمد رکھنے میں فخر سمجھتا ہے صدیق رکھنے میں فاروق رکھنے میں عمر رکھنے میں عثمان رکھنے میں کوئی آئے مالدار داڑھی مڈا بے نمازی اور مجھ سے پوچھے میرے گھر بہو کے لڑکا پیدا ہوا حضرت نام دیجیے گا اچھا سا میں نے کہا کہ ابو جہل رکھ لو وہ جوتا نکالے گا نہیں نکالے گا حضرت یہ کوئی رکھنے کا نام ہے میں نے کہا ابو لہب رکھ لو مانے گا نہیں مانے گا اللہ نے اس کو ختم کر دیا آج امریکہ کا کوئی کتا بھی اپنے پلے کا نام اپنے کتیا کا نام ابو لہب نہیں رکھتا ابو جہل نہیں رکھتا رکھتا فرون رکھتا ہے ادوا رکھتا ہے شیوا رکھتا ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلون رکھتا ہے ان شامیہ کا ہوا لگ کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا کر ہم رکھ دیں گے آپ کا نام باقی رہ رکھیں گے ہم دنیا میں چوبیسوں گھنٹے اذان چلتی رہے گی اذان کے ساتھ ہمارا نام بلند ہوتا رہے گا اور ہمارے نام کے ساتھ وہ رفان کا ذکر اشد اللہ محمد رسول اللہ کی سدا سے یہ آواز جب گونجے گی فضا گونجے گی سائنسدان کہتے ہیں کہ جب ان کا راکٹ ہرائی میں گیا اوپر چاند کے پاس انسان جو بات کرتا ہے نا ابھی تقریر کر رہا ہوں آپ جو بات کریں گے یہ نکل کر جا کر اوپر رہ جاتی ہے کہتے ہیں کہ وہاں انہوں نے سعید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کی اذان ان کو ملی ہے فضاؤں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخا کے ذکر کو محفوظ کیا ہے جو حضرت سعید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جو درد بھری اذان دیا کرتے تھے نو رسول تھے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں حضر میں اور اتنی پیاری ادا اتنی پیاری ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد پردہ فرمانے کے بعد آج ہمشا چلے گئے آپ کے جو نواسے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسن ایک مرتبہ جا کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چچا جان چچا جان آخا کے زمانے کی اذان کی یاد ستاتی ہے آپ تشریف لائیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا رسم اذان رہ گئی روح بلالی نہ رہی اب کیا ہے اذان تو ہے اس اذان کے اندر حضرت بلال کی روح نہ رہی اب جلسے ہیں جلسے کیوں وہ کرتا ہے تو ہم کریں گے وہ بلاتا ہے تو ہم بلائیں گے وہ ساری رات کرتا ہے ہم ساری رات کریں گے وہ ایک دن کرتا ہے ہم تین دن کریں گے وہ چائے پلاتا ہے ہم کھانا کھلائیں گے یہ سب آج کیا ہے ریاکاری ہے خدا کا خوف نہیں ہے اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جلسے ہوتے آج عشاء کی نماز میں اس مجمے میں یہ گاؤں والے کتنے لوگ نماز میں حاضر ہوتے قیامت کے دن اس جلسوں کے بارے میں پوچھو گی یا نماز کے بارے میں پوچھو گی آخا نے فرمایا میدان محشر کے اندر ایک قدم بندے کو آگے اور ایک قدم پیچھے کرنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ تین چیزوں کا حساب و کتاب نہ دے دے ان میں سے ایک چیز نماز کے بارے میں ساری زندگی ایسے دل سے کرتے رہو ساری رات آخا کے بارے میں تعریف سنتے رہو اور نعرے پکارتے رہو زندہ باد آباد کے اگر آپ نے نماز نہیں پڑی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مرتبہ صحابہ کرام کو فرمایا میں اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی بائی کا لال ایک باپ کو اگر پیدا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہادر ہوں میں پہلوان ہوں اگر ایک باپ کے نقصے سے کوئی پیدا ہوا حلالی ہے اور مسلمان ہے میں پوچھتا ہوں کیا وہ یہ کہا جائے کہ آخا کو تکلیف پہنچا تجھ کو کہا جائے تو تو پہنچائے گا ایک لوہا آگ میں گرم کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں سجانے کے لیے ڈالنے کے لیے اگر کہو کوئی تیار استغفر اللہ مرتے مر جائیں گے ہم ہماری ماں کو مروا دیں گے ہماری اولاد کو مروا دیں گے ہماری دولت کو تباہ کر دیں گے آخا آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے یہ ہمارا ایمان ہے نہیں لیکن یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ جھوٹ ہے یہ منافقت ہے یہ دگلی پالیسی ہے تو میرے آقا کا غلام ہوتا تو میرے آقا کے چہرے سے نفرت نہ کرتا تو تیرے چہرے سے داری کیوں گئی اس لیے کہ تجھے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں ہے تجھے فلم میں کام کرنے والے کتے اور سور کھانے والے کا چہرہ پسند ہے میرے محبوب کے چہرے سے تجھے کیوں نفرت ہے داری کیوں بڑھائی تو نے تجھ میں اور اری یہودی کتے میں تجھ میں پولی بلیر میں اور تجھ میں فلم کام کرنے والے میں حرام زادے میں تجھ میں کیا فرق ہے بتا تجھ سے پوچھا جاتا ہے کہتا ہے نہیں میں آخا کو تکلیف نہیں پہنچاتا اور تیرے چہرے سے آخا دیکھیں گے یہ چہرہ یہود کے چہرے کی طرح یہ چہرہ عیسائیوں کے چہرے کی طرح یہ چہرہ میرے دشمنوں کے چہرے کی طرح ہے یہ آخا کے دل کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے تو مسلمان تو آخا کا غلام ہے کیا تجھے میدان محشر کے اندر آخا حوصلے کوشل کا پانی لیں گے گے میرے آقا ہم سے کوشل سے دھکے دے کر نکال دیں گے اور کہیں گے سو کم لکم سو کم لکم ارے نکل جاؤ کمینو کمینو تم میرے سورت کو نہیں رکھ سکے میری سیرت کو کیا باقی رکھو گے میرے ظاہر کو تم نے باقی نہیں رکھا تو تم میرے باطن کو کیا باقی رکھو گے تمہارا باپ تمہیں پانی پلائے گا ارے کسی ملا نے تمہیں بتایا اگر آخا بھتکار دے آخا نکال دے کون تمہیں بنا دے گا تمہاری جورو دے گی بیوی دے گی تمہارا سسرال دے گا کون دے گا قیامت کے دن لکھ کر رکھ لو کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں تم اپنی عزت چاہتے ہو سلامتی چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو یہاں وعدہ کر کے اٹھو بیوی گھر سے نکل جائے گی لیکن ہم اپنے چہرے کو نہیں منائیں گے کتنے کمینے ہو زلیل ہو آخا کا نام جنت کے پتوں پر لکھا ہوا ہے آخا کا نام اللہ کے عرش پر لکھا ہوا ہے آخا کا نام جبرئی کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے آخا کے کلمہ کنکر پڑا کرتے تھے آخا کے انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا آخا کا مواد اگر کھارے پانی میں جاتا تو وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا تھا کیسا دشمن رسول ہے کہ تجھے آخا کا مول مبارک دھاڑی تجھے پسند نہیں تو مسلمان کس امید پر تو نے داڑھی مٹائی اور کس امید پر تو نے نماز چھوڑی آخا نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابہ تم مجھے تکلیف دے گے تمہیں پسند ہے صحابہ کرام نے کہا رضوان اللہ تعالی علیہ مدمعین آخا آپ کو کون تکلیف پہنچائے گا فرمایا کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے نماز چھوڑنے والا مجھے تکلیف دینے والا ہے یہ نہیں کہا تم جلسے میں آؤ نہ آؤ قیامت میں پوچھ نہیں ہوگی تم جلسہ کرو نہ کرو قیامت میں سوال نہیں ہوگا قیامت میں جو سوال ہوگا تو اماد الدین پمن اقام اقام الدین پمن ترا کہا حدم الدین نواز دین کا ستون ہے جو اس کو قائم کرتا ہے وہ دین کو قائم کرتا ہے اور جو نماز کو ڈھاتا ہے وہ دین کو ڈھاتا ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ آقا نے فرمایا من ترک سلا پر متعن تقت جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا ارے خدا رسول کا کچھ تو خوف کرو مسلمانوں مر کر جانا ہے نہیں جانا ہے اس داڑھی منڈے چہرے کے ساتھ اس بے نمازی کیفیت کے ساتھ جو بے نمازی ہوتا ہے آخا نے کیا فرمایا قرت آئینی فی السلام نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے چار بچے ہیں تین لڑکے ایک لڑکی ترس کیجئے گا اب ایک لڑکی سے میں بہت محبت کرتا ہوں بہت محبت اور کہتا ہوں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب اگر کوئی اس بچی کو مارتا ہے تو گویا میرے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے ہے نا آپ کی ایک گاڑی ہے ٹو ویلر ہے بائک ہے پسندیدہ ہے اب گلی کا ایک لڑکا اس پر مٹی ڈالتا ہے بلیڈ لے کر سیٹ پھاڑتا ہے لگتا کیا ہے کہ آپ کا دل پھٹ رہا ہے آپ کی پسندیدہ چیز ہے آخا نے کہا بولو تو علمی فلا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے بار مسلمان اللہ تیری کیا ہمت آخا کے زمانے میں منافق مجھے جو ہمت نہیں تھی منافق بے نمازی نہیں تھا منافق داڑی منڈا نہیں تھا منافق یہودیوں کا لباس نہیں پہنتا تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول پگڑی رکھتا تھا جبا پہنتا تھا سف اول کا نمازی تھا آخا کے جلسوں کے اندر زندہ باد زندہ باد کہتا تھا لیکن قرآن نے کہا ان المنافقین فی نافقین فکدر من النار کہ کے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا کیوں آخا کو تکلیف پہنچانے والا تھا آخا کو ٹریس پہنچانے والا تھا آخا نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آقا کا جو انتی جو مسلمان نماز چھوڑتا ہے وہ لوہے کو آگ میں گرم کر کر آقا کی آنکھ میں اس کو داخل کرتا ہے آپ کی آنکھ کو جلاتا ہے میری ماں اور بہنیں جہاں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور دور دراز تک جہاں میری آواز جا رہی ہے اگر میں کہتا ہوں اسلام آپ کو پسند نہیں ہندو دھرم قبول کر لو میرا اللہ تمہارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو گے اللہ باقی رہے گا تم درود پڑھو گے میرے محبوب باقی رہیں گے میرا اللہ تمہارے نماز کا محتاج نہیں ہے میرے محبوب پرانے درود کا محتاج نہیں مسلمان ہونا ہے نماز کے ساتھ داڑھی کے ساتھ نبی کے طریقوں کے ساتھ نبی کی سنتوں کے ساتھ ہو یہ کھیل کھیلتے رہو گے یہ مذاق کرتے رہو گے نام سلیمان کا نام عیسا کا نام موسا کا اور کام سماروں کے کافروں کے مشرقوں کے اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے جاؤ ہندو بن جاؤ جب تم کو نماز پسند نہیں ہے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے جو حضرات نے داڑھی مڈائی ہے ہو سکتا ہے ان تک اس قسم کی کوئی بات نہ آئی ہو اللہ معاف فرمائے کسی نے آپ کو نہ بتایا ہو کہ داڑھی کیا مقام رکھتی ہے کیا درجہ رکھتی ہے لیکن یہاں قسم کھاؤ کہ مرتے دن تک اب کبھی نبی کی اس سنت کو پیشاب کی نادی میں نہیں ڈالیں گے مسلمان داڑھی نکال کر کہاں ڈالتا ہے نالی میں اسی نالی میں کتے اور سور کا پیشاب جاتا ہے اسی نالی میں بچہ پیشاب کرتا ہے اللہ اکبر تجھے کیسے عزت ملے گی میرے محبوب کی سنت کو پیشاب کی نالی میں تو بائے گا جو لوگ داڑھی منائے ہیں آج ان کو فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا کہ آخر میرے محبوب کے چہرے میں تمہیں کیا عیب نظر آیا اور فلم میں کام کرنے والے اور داڑھی بنانے والے فجلوں کے چہروں میں تمہیں کیا خوبی نظر آئی آج تمہیں فیصلہ کر کے اٹھنا پڑے گا اگر تم نہیں کر سکتے ہو آؤ میں بتاؤ آسمان کے فرشتے اگر تجوی کرتے ہیں یہ کرتے ہیں سبحان امن سے اگر بلو کہ پاک ہے وہ ساتھ جس نے مردوں کو داڑھی سے خوبصورت بنایا فرشتوں کی تجویز کیا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے مزین کیا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ ہم فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سہن کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا کچھ نہیں ملتا میرے اللہ کی قسم کچھ نہیں ملتا قبر میں تین سوال ہوں گے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور تیرے پیغمبر کون ہے روایت میں آتا ہے کہ جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو ڈر جاتا ہے ہے نا خبر کا اندھیرا ہے شام ہے بچو ہے تاریخی ہے یہاں اے سی میں رہتا تھا کوٹھی میں رہتا تھا بیوی کے ساتھ رہتا تھا اولاد کے ساتھ رہتا تھا تو آدمی جب تھانے میں جاتا ہے تو انسپیکٹر کے سامنے کمشنر کے سامنے تھانے دار کے سامنے ذرا جمان لڑکا ہے عدالت میں جاتا ہے پہلی مرتبہ یہاں وہ کی عدالت ہے فرشتے پوچھنے والے من نمر کا دینوں کا جمن بولی شفی کو زبان لے کر آتی ہے آپ فرمائی جائے فرمائی جائے کہ آپ کی امت میں جس کی زبان لڑکن آتی ہے حدیث میں آتا ہے آخا اس قبر میں اپنا چہرہ کا دیدار فرماتے ہیں اور کہتا ہے اے میرے کہتے ہیں فرماتے ہیں میرے امتی ڈرتا کیوں ہے تو کہہ دینا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رجل بولی کو کون آدمی تمہارے درمیان پیغمبر بنا کر بھیجا گیا لیکن جو داڑی منڈا ہوگا آقا اس کی خبر میں نہیں آئیں گے اور خبر میں نہیں آئیں گے وہ جواب نہیں دے گا اور جواب نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس خبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول کر رکھ دیں گے یہ جو داڑھی منڈے ہیں نا ان کے بارے میں طے ہے کہ ان کو خبر کے اندر عذاب ہونے والا ہے ان کے بارے میں طے ہے کہ میدان محسر میں آقا کے ہاتھوں حوض کوثر نہیں ملے گا ان کے بارے میں طے ہے کہ پل سراخ پر ٹوٹ کر یہ جہنم کے اندر گر جائیں گے کچھ نہیں ہوگا اگر کوئی کہتا ہے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں کافروں کے ماحول میں رہتے ہیں مشرقوں کے ماحول میں رہتے ہیں ہندوستان جمہوری ملک ہے کوئی اسلامک کنٹری نہیں کوئی پاکستان تو نہیں کے ساتھ ملا عمر کی طرح اتنی اتنی بڑی جو لوگ داڑھی رکھے ہیں جی رہے نہیں جی رہے بھائی ہماری داڑھی ہے ان کی داڑھی ہے یہ لوگ زندگیاں گزار رہے ہیں نہیں گزار رہے ہیں یہ سفر کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں ان کی شادیاں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں ان کے بچے ہوئے ہیں نہیں ہوئے ہیں جب ان کے ہو سکتے ہیں تو تم داڑھی مڈا کر کون سا مسلمانوں کا مسئلہ حل کر رہے ہو قافلوں کو کچھ کر کر آئے ہمت ہو گجرات کا مسئلہ حل کرو ارے داڑھی مڑو ارے بابری مسجد کا مسئلہ حل کرو ہمت ہو تو اگر تم کہتے ہو کہ ہم داڑھی مڈا کر کافروں کو خوش کر لیں گے اس خوشی کا فائدہ اتنا تو ہونا چاہیے کہ آؤ تم اپنی ایک یونین لے کر اپنی ایک جماعت لے کر اپنی ایک تنظیم لے کر کل انشاءاللہ بابری مسجد میں ہم فجر کے اذان دیں گے نماز پڑھیں گے کیا کر لیا تم نے تم داری لگا کر کھال نکال کر کافر کے پیروں کی جوتی بھی بنا دیں گے میرا اللہ کہتا ہے لا المؤمنون اولیاء من دون المؤمنین اللہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم ایک نہیں ہو سکتے حق اور باطل ایک نہیں ہو سکتے سفید اور کالا ایک نہیں ہو سکتا سچ اور جھوٹ ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح مسلمان اور کافر ایک نہیں ہو سکتے ابھی دیکھا نا ورلڈ کپ کے اندر کیسی پٹائی کی ان لوگوں کا جلوس نکالنا اس لیے نہیں تھا کہ انڈیا جیت گئی مسلمانوں کے دلوں کو زخم پہنچانا ان کو ٹھیک اب داڑھی مڑا جاؤ ان کو روکو حیدرآباد کے اندر کریم نگر ایک علاقہ ہے میرے پاس اخبار کا تراشا ہے آپ انٹرنیٹ میں دیکھیے کسی سے پوچھیے گا وہاں مسجد اسلمی ہے جب ہندوستان پاکستان کا سیمی فائنل ہو رہا تھا اور ہندوستان جیت گئے یہ لوگ شراب پی کر مسجد پر انہوں نے حملہ کیا ایک شادی خانے کے اندر عورتیں تھیں ان عورتوں کے آبرو لوٹنا چاہا ان کے کپڑوں کو اتارنا چاہا نوجوانوں نے جب مارا پیٹا پولیس نے آ کر لاٹھی چارج کی اور ڈیڑھ سو مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ایک ہندو کو بھی گرفتار نہیں کیا کہا تمہارا داڑھی منانا کام آ رہا ہے گجرات میں کام آیا کشمیر میں کام آیا کنیا کماری میں کام آیا کہیں کام نہیں آتا جب رب سے روٹ گئے تم میرا اللہ تمہارے سے ناراض ہے لکھ کر رکھ لو لکھ کر رکھ لو کہ کتے اور سور کے پاخانے کے کیڑے بھی تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دوست بنو گے یہ زمین تمہاری یہ آسمان تمہارا یہ حکومتیں تمہاری یہ ساری دنیا تمہاری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا یہ لوہے قلم تیرے ہیں آخا سے وفاداری کرو ساری دنیا ہمارے گلا قدموں کے نیچے پڑے گی حضرت ابو زیادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے اور آپ کے آخا کائنات کے مولا تشریف فرماتے چودھری کا چاند پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا تھا دمک رہا تھا حضرت ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کبھی میں آقا کے چہرے اندر کو دیکھتا کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آقا کو دیکھتا آقا نے پوچھا اے ابو ہیرا کیا فیصلہ کیا فرمانے لگے آقا چاند کے اندر تو وہاں لکیریں دکھائی دے رہی ہیں وہاں ضلعت اور تاریخی دکھائی دے رہی ہے آخا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم چاند و سورج کو پیدا کرنے والے کی قسم اللہ نے آپ کے چہرے کو چاند و سورج سے زیادہ روشن یہاں سبحان اللہ کہو اور صبح میں نہار پیٹ سنت نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالو میرا آقا کے چہرے کو اللہ میں چاند سورت ابو ہریرا کو ایک نظر نہیں آیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ دنیا کا سورج صبح میں نکلتا ہے اور میرا سورج وشمسی تتل لو بادل میرا جو سورج ہے رات میں ایشا کے بعد آتا ہے کہا کہ امی جان کیا مطلب فرماتی ہے کہ دن بھر میں اپنے سوئی کے ناکے میں تاغے کو داخل کرنے کی کوشش کرتی ہوں نہیں ہو پاتا ہے میرے محبوب آتے ہیں اور آپ کے جس میں سے جو کرنیں نکلتی ہے اس روشنی سے میں سوئی کے ناکے کے اندر تاغے کو داخل کر لیتی ہوں تمہارا سورج صبح میں نکلتا ہوگا اور میرا سورج رات میں میرے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور آج تجھے میرے محبوب کا چہرہ پسند نہیں ہے کیا کر لے گا تو میرے آقا کی نا پر سوائے دنیا کی بے عزتی کے روزی کمی ہوگی بے عزتی ہوگی ذلت ہوگی رسوائی ہوگی اس گئے گزرے دور میں اسبیت کے دور میں ہندو مسلم فساد کے دور میں پوچھیے نا گا جب ٹرینوں میں جاتے ہیں ہوائی جہاز میں جاتے ہیں اور بس اڈے میں جاتے ہیں غیر مسلم جگہ ہمیں دیتا ہے نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی قسم ہماری کیا حیثیت ہے یہ محبوب کی سنت کا صدقہ ہے اس کی عزت ہے آج کے زمانے کا کافی آج ہمیں ایک مرتبہ ہم جو ہے کشمیر سے بامبے کا سفر کر رہے تھے ایک فیملی سامنے بیٹھی ہوئی تھی بچے استنجا وغیرہ کر دیتے تھے چھوٹے بچے تھے نہ صرف یہ کہ وہ جو ہے پیشاب کی جگہ کو پانی سے صاف کرتا بلکہ مولانا صاحب آپ کی نماز کا وقت ہو چکا ہے آپ نماز پڑھیے گا ہم جگہ خالی کر کے دیتے ہیں یہ آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب کا تو داڑھی ہلا کر نہ بیوی کو کچھ کر پائے گا ڈاکٹروں نے لکھا ہے جو مرد داڑھی نکالتا ہے اللہ اس کی قوت مردانگی کو کم کر دیتے اس کے اندر ہجڑا پن پیدا کر دیتے اس کی قوت وہ اپنی بیوی کی تڑنا اور بیوی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا سب سے پہلے داڑھی منڈانے کی ابتدا حضرت لوت علیہ السلاط وسلام کے قوم سے ہوئی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ تھا کہ عورتوں کے پاس جانے کے بجائے اپنی خواہشات کو پورا کرنے مرد اتا میں رزال مین میسا قرآن نے کہا کہ تم لوگ مردوں کے پاس جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے تو کوئی مرد اس سے برائی نہیں کرے گا یہ سمجھ کر کے چہرے پر داڑھی ہے تو وہ داڑیوں کو نکالا کرتے تھے تاکہ دوسرا مرد اس کے ساتھ بنا کا کام کرے برا کام کرے تو آج جو داڑھی منڈاتا ہے وہ دوسرے انگریز کتوں کو پہلے لوگ کے انسانوں کو کہتا ہے کہ تمہیں پرمیشن ہے کہ میرا پاجامہ نکال کر تم قوم لوگ کا کام کر سکتے ہیں نبی کی سنت گئی اللہ کی نگاہ سے گئے اور تم جو ہے مخلوق کی نگاہ سے گئے نبی کی سنت ملے گی دنیا کی کامیابی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے آج مغرب کی نماز میں اس مسجد میں تھا نماز اندر ہو رہی ہے جیسا کرنے کرانے والے یہ کم کافر کے بچے مشرق کے بچے رہے کیا چیز تھی جو عورتوں کو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاکی آ گئی تھی ان کو ارے مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے یہ تصور بھی نہیں یہ ناممکن ہے کہ جیسے زندہ ہو اور سانس نہ لے اور زندہ ہو دل نہ دھڑکے اور زندہ ہو اس کی نبز نہ چلے ایسے ہی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے یہ ناممکن ہے مسلمانوں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ عورت پردے کو اپنا ہے اپنے گھر میں جو لگی ہوئی ٹی وی یہ جو یہودی ایجنٹ یہ شیطان کا ایجنٹ ہے یہ تباہ کر کے رکھ دے گا یہ برباد کر کے رکھ دے گا گھروں کو جتنے گھروں کے اندر ٹی وی آئی ہے اللہ کے لیے یہ کسی ہندو کو فروخت کر دو یا اس کا جنازہ نکال دو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر کے اندر تصویر ہوگی اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ سکتے اب تصویر اب باپ کی دادا کی جو تصویر ہے فوٹو جو موبائل آج کل موبائل ہے یا اللہ کے عذاب کا ایک ذریعہ بن چکا ہے گندی گندی فلمیں اور اس کے اندر بیوی کی فوٹو اولاد کی تصویریں یار آشنوں کی تصویریں حرام ہے حرام ہے جو تصویر حرکت نہیں کرتی وہ تصویر اگر ہو گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی ٹی وی کے اندر جو ناچنے والی تصویر ہے ٹی وی کے اندر جو رنگیوں کی تصویر ہے ٹی وی کے اندر جو اچھا کپڑے پہنے ہوئے بدکار زانیہ فاسقہ عورتوں کی تصویر ہے وہ ناچیں گی وہ گائیں گی وہ ٹونکیں گی اور اللہ رسول کی توہین کریں گی بتائیے کہ اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آج لوگ کہتے ہیں نا عاملوں کے پاس جاتے ہیں مزاروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہوئے بابا تعویذ دے دو خیر و برکت کی باپ بھی کماتا ہے اولاد بھی کماتی ہے عورتیں بھی کماتی ہیں کرایہ بھی آتا ہے کھیتی بھی ہوتی ہے برکت کہاں ہوگی آپ نے ایک لوٹا لیا اس لوٹے کے نیچے سوراخ کر دیا آپ اوپر سے پانی ڈالیں گے نیچے سے جائے گا اوپر سے ڈالیں گے نیچے سے جائے گا آپ کمائیں گے بیوی کمائے گی اولاد کمائیں گے بھائی بہن کمائیں گے یہ گھر میں جو محسوس اور گھر کے اندر یہ جو ٹی وی ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ساری برکتیں ختم پیسہ آیا کہاں ڈاکٹر کے یہاں لگ گیا پیسہ آیا کہاں وہ لائر میں کوٹ کچہری میں لگ گیا تھانے میں لگ گیا چوری ہو گیا پیسوں میں خیر و برکت ختم ہو گئی اللہ کے لیے اس عذاب کے آلے کو اپنے گھر سے نکالیں اس کی وجہ سے گھر کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں اچھا صاحب میں تو آیا ہوں بنگلور سے ہمارے یہاں بنگلور میں موت نکالنے کے لیے کون آتا ہے فرشتہ نا ہمارے یہاں تو فرشتہ ہی آتا ہے آپ کے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے سمجھ گئے آقا نے کیا فرمایا ٹی وی جس گھر میں چلتی ہے تصویر جہاں ہوتی ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے آپ کے ابا حضور کا انتقال ہو رہا ہے امی جان کا انتقال ہو رہا ہے اب وہ آئے گا فرشتہ تو حدیث میں ہے کہ تصویر والے گھر میں فرشتہ نہیں آتا اب وہ یہ کہے گا کہ پہلے الٹیمیٹم بھیجے گا لیٹر بھیجے گا بھائی ہم آپ کے گھر میں اگلے ہفتے آئیں گے جب تک آپ اپنے گھر کو ٹی وی سے پاک کر لیجئے گا یا اپنے ابا حضور کو باہر بیچیے ہم وہاں پر ایسا ہوتا ہے کیا ایسا تو نہیں ہوتا اب ایسا نہیں ہوتا تو حدیث کے اندر کہا گیا کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو عذاب کے فرشتے آ کر آپ کے باپ کی روح کو نکالیں گے کی امی جان جو آپ کے لیے نو مہینوں تک اپنے پیٹ میں پالا اپنے خون سے کیا اس کا سلا بدلا یہ نہیں دیا کہ موت کے وقت آپ نے عذاب کے فرشتے بلا کر اس کی روح نکال رہے ہیں پتا چلے گا کب جب آپ کی روح نکلے گی کہ میری ماں کو کتنی تکلیف ہوئی تھی میری باپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی اور آپ ٹی وی خرید کر گھر میں رکھ دیا آپ نے انتقال بھائی آدمی مرے گا نہیں مرے گا آدمی مرے گا آدمی مرے گا تو دفن جب کریں گے تو اس کے ساتھ ٹی وی کو کریں گے یا ٹی وی گھر میں رہے گی اس کو کریں گے ٹی وی تو گھر میں رہے گی اس کو دفن کریں گے اب یہ قبر میں جائے گا جانے کے بعد ایک دن دو دن گھر میں تلاوت ہوتی رہی ذکر اسکار ہوتے رہے کہ اللہ میرے ابا کی مغفرت کر دے میری اما کی مغفرت کر دے پلا کر دے پلا کر دے اب زیارت ہوئی کسی نے کہا چلو نیوز دیکھ لے ہندوستان پاکستان کی میچ ہو رہی ہے ورلڈ کپ چل رہا ہے دیکھ لیں اب ڈالا اور فلم اس نے دیکھی اور ڈالا اس کے اندر کوئی بدکار عورت آئی کوئی گنہدار رنوے اس کے اندر آیا اسلام مسلمانوں کا دشمن جیسے ہی ریموٹ کا بٹن آپ نے ٹی وی کا آن کیا اللہ نے قبر کے اندر اس کے اندر جہنم کا کوڑا مارا کہ اگر تو ٹی وی لے کر نہ دیتا تو آج تیرے گھر کے اندر ٹی وی نہ چلتی جب تک یہ ٹی وی چلتی رہے گی اللہ اس دلانے والے کے قبر کے اندر عذاب دیتا رہے گا یہ کیوں عذاب کا پٹھارا اور عذاب کا ڈبا آپ اپنے گھر کے اندر پالے ہوئے ہیں اللہ کے لیے اس کو پاک کیجئے یہ گانا بجانا نروست ہے اللہ کے عذاب کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے جہنم کی وریدوں کو یہ کھینچنے کا آلہ ہے میاں بیوی میں نفاق پیدا کرتا ہے گھر کی برکتوں کو ختم کرتا ہے نماز کا ماحول ختم ہوتا ہے ذکر کا ماحول ختم ہوتا ہے جب سے ٹی وی آئی ہماری عورتوں سے دینداری ختم ہو گئی ہماری مائیں اور بہنیں اللہ اکبر آج ان کی حالت کیا ہے کیا ہے ان کی حالت دیہاتوں کے اندر الحمدللہ غنیمت ہے کلکتہ جائیے شہر میں دیکھیے عورت کی درگت کیا بنی ہوئی ہے شراب کی بوتل پر اس کی تصویر ہے پاخانہ صاف کرنے والے بیت الخلا ٹوائلٹ صاف کرنے والے برس پر اس کی تصویر ہے اللہ نے اس کو ماں بنایا تھا اور اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کو ڈالا تھا اللہ نے اس کو بیٹی بنایا تھا اور کہا تھا کہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر تو جنت میں پہنچا دینا اللہ نے اس کو بیوی بنایا تھا اپنی شوہر کے ایمان کو آدھا کرنے کا ذریعہ بنایا تھا اللہ نے اس کو بہن بنایا تھا تو اپنے بھائی کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنایا تھا یہ بیٹی بنی تو رحمت یہ ماں بنی تو رحمت یہ بیوی بنی تو رحمت اس نے شادی کی تو رحمت شادی سے پہلے رحمت صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت حاملہ ہوتی ہے پیٹ میں بچہ آتا ہے آپ نے فرمایا کہ لڑکی کا پیدا ہونا رحمت پیدا نہیں ہوئی بلکہ حمل گر گیا آخا نے فرمایا اس پیٹ کا وہ حمل جو لڑکی کا ہے وہ بھی رحمت وہ ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر اسے جنت پہ پہنچائے گا یہ شریعت متحرہ نے عورت کو مقام دیا عورت کو درجہ دیا آج یہ عورت گانوں کے پیچھے ٹی وی کے پیچھے گندے کپڑوں کے پیچھے اور فیشن کے پیچھے بے پردگی کے اندر آج یہ عورت گھر سے نکل کر تباہ ہو گئی برباد ہو گئی عورت جب برباد ہوئی عورت کی کوک سے پلنے والے بچے داڑھی مڈے چور اچکے بدماش اور دنیا کے کتے پیدا ہونے لگے یہ عورت جب صحیح تھی سب کچھ صحیح تھا آپ یہ نہ سمجھیں ہر ایک کی تقدیر اپنے ساتھ ہے عورت اگر متقی ہوگی اس کی اولاد میں تخوا آئے گا عورت اگر گنہگار ہوگی اس کی اولاد کے اندر اس کے اثرات آئیں گے حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید تھے ان کا ایک بچہ تھا بچے کی عمر سات سال ہوئی وہ کہتے ہیں کہ مکتب کرانا مکتب کا مطلب بسم اللہ خانی کرانا تو آئے حضرت خواج اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس حضرت میرے بچے کا مکتب کرائیے یعنی بچہ جب بولنے لگے تو ہوا ذرا ادھر کیجیے تو بسم اللہ اس کسی اللہ والے سے کرائیں گے تو اس کی زندگی میں خیر و برکت ہوگی سمجھ گئے خاج اجمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بس بس بس بس بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ ایک اللہ والے تھے حضرت کے خلیفہ تھے کہا کہ جاؤ بھائی میں مصروف ہوں ان سے تم مکتب کروا لینا بسم اللہ خانی کروا لینا وہ مرید گیا حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سے بسم اللہ خانی اس نے کرائی تو اس میں کرتے کیا ہیں وضو کراتے ہیں بچے کو مسلح بچھاتے ہیں پرانی شریف سامنے رکھتے ہیں کہتے ہیں پڑھو من الشیطان شیفان بسم اللہ رحمان الرحیم اقرا بسم ربی کلدی خلق خلق الانسان یہ کچھ آیتیں پڑھاتے ہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ اس بچے کو اقرا وربل اکرم الدی اللہ اللہ انسان یہاں تک پڑھایا اب خاموش ہو گئے اب وہ بچہ آگے بڑھنے لگا کلّ انسان علیہ پھر آگے کی صورت پھر آگے کی صورت پھر پہلا پارا پھر دوسرا پارا پھر تیسرا پارا پھر پانچواں پارا زبانی اسی مجلس کے اندر وہ بچے نے پڑھ سنا اب حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تم ٹھٹا کرنے لے کر آئے جب بچہ دسویں پاس ہے تو ایکویں کلاس میں پہلی جماعت میں داخلے کے لیے کیوں آئے جب بچہ حافظ قرآن ہے نورانی قاعدہ یہ سر قرآن علی باتا سا پڑھانے کیوں آئے تم ٹھٹا کرتے ہو باپ کہنے لگے توبہ تو اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں کہ بچے کو پندرہ پارے بھی یاد ہیں عورتوں کو دین پر چلاؤ خود نماز پڑھو عورت کو نماز پڑھنے کے لیے کہو خود کلام پاک کی تلاوت کرو عورت کو کلام پاک کی تلاوت کرنے کے لیے کہو گھروں کے اندر دین کا ماحول بناؤ صبح ہو یاسین کی تلاوت ہو شام ہو سر واقعہ کی تلاوت ہو اشراق ہو اوابین ہو اور چاش کی نماز ہو کہے عورت سے تو کھانا مت پکا میرے کپڑے نہ دو نماز تو پڑھ لے تلاوت تو کر لے گھر میں دینداری آئے گی اولاد کے اندر تخوا ہوگا وہ بچے کے ماں باپ کے توبہ دل اللہ اکبر ہمیں بھی پتا نہیں کہ بچے کو کلام پاک کے پندرہ پارے یاد ہیں حمید الدین ناگوری رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے یہ کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ ہے بچے کا قدرت کا کرشمہ ہے کہا کہ جاؤ ٹھیک ہے میں بچے سے بات کروں گا بیٹا ادھر آنا کمرہ بند کر لیا وہ اچھا آیا کہا کہ تم کسی مدرسے میں پہلے پڑھ چکے ہو اللہ کہیں استاد کے پاس تم جا چکے ہو کہا ہم کہیں نہیں ہے بیٹا اللہ کے اللہ کے رسول کا واسطہ دے کر بتاتا ہوں کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہیں پندرہ پارے کیسے یاد ہو گئے جبکہ تمہیں بسم اللہ کے لیے علی باتا کے لیے مکتب کے لیے تمہیں لایا گیا پندرہ پارے کیسے یاد ہیں بچے نے کہا حضرت یہ میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے اس کو رہنے دیجیے نہ بیٹا تمہارے ماں باپ پر الزام آ رہا ہے کہ وہ جھوٹ یہاں لا کر بسم اللہ خانی کرا رہے ہیں تمہیں بتانا پڑے گا اب ماں باپ کی عزت کا سوال آیا بچے نے کہا ہاں حضرت بات صحیح ہے حمید الدین ناگوری میری ماں اللہ والی تھی کبھی وہ بے وضو نہیں رہا کرتی تھی اور جب میرے میں اس کے پیٹ میں تھا اور میری روح کو جب ڈالا گیا اللہ نے ڈالا تو وہ پندرہ پاروں کو دوہرا دوہرا کر بار بار پڑتی اے حمید الدین ناگوری میرے پیدا کرنے والی کی عزت و جلالت کی قسم اگر میری ماں کلام پاک کے تیس پارے پڑے ہوتے تو میں کلام پاک کا حافظ پیدا ہوا ہوتا میری ماں پندرہ پارے پڑا کرتی تھی تو پندرہ پارے ماں کے سن کر مجھے یاد ہو گئے ماں متقی تھی کلام پاک کی تلاوت کرنے والی اللہ نے اس حمل کے اندر حافظ قرآن پندرہ پاروں کا حافظ پیدا کیا آج ماں گلی میں بیٹھ کر کھیت میں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ کر غیروں کے سامنے بیٹھ کر وہ بچوں کو دودھ پلائے گی وہ گناہ کرے گی وہ گانا گنگنائے گی وہ جو ہے گناہ کا کام کرے گی اس کے دودھ کے قطروں سے اس کے گناہ کے اثرات بچوں میں جا کر بچے بے نمازی پیدا ہوں گے دین کے دشمن پیدا ہوں گے علماء کے دشمن پیدا ہوں گے اور جہاد کے دشمن پیدا ہوں گے قرآن کے دشمن پیدا ہوں گے مسجدوں کے سامنے رہیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے ان کو فلم سمجھ میں آئے گا دنیا سمجھ میں آئے گی لیکن دین سمجھ میں نہیں آئے گا یہ میری ماں اگر تو سدھر جائے تو متقی ہو جائے یہ کائنات سدھر جائے گی اس وقت پورے دنیا کا مسلمان تڑپ رہا ہے پوری دنیا کا مسلمان اس کو ستایا جا رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے اس کو پیٹا جا رہا ہے اور ان کے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے دکانوں کو مکانوں کو جلایا جا رہا ہے میرٹ میں ملیانہ میں مراد آباد میں گجرات میں کہاں مسلمان کو نہیں سب آپ کے بنگال میں نہیں ستایا جا رہا کہاں نہیں ستایا جا رہا ہے مسلمانوں کو ہندو مسلم فساد ہوتا ہے لٹتا ہمارا ہے پٹتا ہمارا ہے جلتا ہمارا ہے پھر ہمارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کو جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا جاتا ہے میں کہتا ہوں ہر مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہماری ماں دیندار ہو جائے متقی ہو جائے حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلے حضرت عائشہ کے نقش قدم پر چلے حضرات متحرات ان کے نقش قدم پر چلے اماں تو اللہ والی بن جائے تو رابعہ بشری بن جائے اور امام بخاری کی ماں بن جائے انشاءاللہ دنیا کا کوئی کتا ہمیں دیکھ کر نہیں بھوگے پھر تیری کوک سے معاذ اور معاوض پیدا ہوں گے جب وہ جہل کو قتل کر دیں گے بچے بچوں میں دین کا جذبہ پیدا ہوگا اما تو کیوں ڈرتی ہے اللہ نے تجھ میں وہ طاقت دی اللہ نے تجھ میں وہ قوت دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف ایک حدیث کی کتاب جب پیدا ہوئے اندے پیدا ہوئے اما تیری دعاؤں میں وہ طاقت ہے تیری دعاؤں میں وہ تاثیر ہے تو کہاں بھٹکتی پھرتی ہے عاملوں کے پیچھے تو کہاں آئینے کے سامنے فیشن کر کر کر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے تو کہا اپنے کپڑوں کو بدل بدل کر اپنی زندگی کو غارت کر رہی ہے اما یہ جسم مٹی میں ملنے والا ہے اما تیرے اخلاق تیری سیرت باقی رہنے والی ہے آج کون جانتا ہے حضرت فاطمہ کا ڈریس کیا تھا کوئی جانتا حضرت عائشہ صدیقہ کے کپڑے کیا تھے کوئی نہیں جانتا لیکن آج جانتے ہیں امی جان عائشہ کی سیرت کیا تھی کیریکٹر کیا تھا اخلاق کیا تھے کردار کیا تھا آج ان کا نام عزتوں سے لیا جاتا ہے تارو کے پاس دولت تھی آج کوئی اسے عزت سے نام نہیں لیتا عاملوں کے پاس تعریف پلیتے کرنے والوں کے پاس یہ عورتوں کی بھیڑ ہے وہ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیکھو میرا شوہر کو چاہتا نہیں مجھے وہ اپنی اما کی بات مانتا میری اولاد میری نہیں سنتی اما تو تو وہ ہے کہ تو نے مرغوں کو زندہ کر دیا اندوں کو بینائی نے دے دی یہ سب جھوٹے ہیں جھوٹے یہاں جو لوگ میری بات سن رہے ہیں مرتے دم تک کسی عامل کے پاس نہیں جاؤ گے کسی پنڈت کے پاس نہیں جاؤ گے عامل اور پنڈت تعویذ دینے والا پلیتا کرنے والا مجاور وہ ہماری طرح اللہ کا جو ہے مجبور ہے وہ ہماری طرح اللہ کی مخلوق ہے اور ہماری طرح اللہ کے سامنے وہ مجبور ہے مظلوم ہے یا یہ ہم نہ کرا ہوئے میں کہا کرتا ہوں یہ لوگ کہتے ہیں نا ایک عورت گئی ایک عامل صاحب کے پاس عامل سمجھ رہے نا تاریخ والا اور کہنے لگی کہ میرا پتی تو مجھے چاہتا نہیں میرا میاں مجھے چاہتا نہیں تو اس نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے خاندان میں اور آنے جانے والوں میں قد چھوٹی کپ کی ایک عورت ہے ذرا سا موٹی اب اس نے حساب کتاب لگا دیا کہ یہ جو شوہر کی بہن ہے کم بخت کمینی یہی ہے اس نے تجھے کالا جادو کر دیا یہ کہتے نہیں کہتے پنڈت لوگ پر جادو میں کہتا ہوں ابھی بنگلور میں تھا میں ہندوستان پاکستان کا سیمی فائنل ہو رہا تھا کروڑوں کا سٹا لگ رہا تھا میں نے اپنے دوستوں سے کہا کوئی مائک کمال ایک باپ کے لطفے سے پیدا ہوا ہو جادوگر کوئی آمی ابھی میچ چل رہی ہے سٹا چل رہا ہے بتا دے کہ ہندوستان جیتے گا یا پاکستان جیتے گا میں مانوں گا یہی تو تو کہتا ہے نا کہ شوہر کی اما نے یہ کر دیا بیٹی نے یہ کر تو وہ جاننے والا یہ کرکٹ میچ کا انجام بتا دے تو ہم بتائیں گے ہے کوئی میں کا لال آپ کے علاقے میں الیکشن میں اچھا وہ تو بہت دور کی بات ہے ایک کام کیجیے گا آپ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں نا یہ عامل لوگ کہ صاحب فلاں نے یہ کیا ہے زمین کے اندر دفن کروا دیا ہے کھوپڑی کے اندر رکھوا کمی نے کہیں کہ قبرستان کے کھوپڑی کے اندر کی چیز کو دیکھ لیا ہے ایک کام کرنا میرے جیب میں موبائل ہے اس موبائل کے اندر کتنی کرنسی ہے تو بتا دے بتا دے جیب کے اندر روپیہ رکھے ہوئے ہیں اس سے پوچھنا کہ میرے جیب کے اندر کتنے روپے نہیں بتا پائے گا سب کے بس دھوکہ باز ہے ایار ہیں مکار ہیں ہماری بھولی بھالی عورتیں ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں ان کے جسموں کا کھلواڑا کرتے ہیں ان کے چہروں کو چھیتے ہیں ان کے جسم کو چھوتے ہیں ان سے گندی گندی باتیں کرتے ہیں اور کر کر اپنے دل کی جو سیکس ہے دل کی جو گندگی ہے دل کے جو گندے خیالات ہیں تمہارا مرد تمہیں ملتا ہے کیسے ملتا ہے تمہیں یہ سب سن سن کر کانوں سے اپنی شہوتیں پوری کرتی ہیں امی جان اللہ نے تجھے امام بخاری کا اما پیدا کیا اللہ نے تجھے خاجا اجمیری کی جن والا پیدا کیا تجھے کیا ضرورت ہے امام بخاری جب اندے پیدا ہوئے تو تو نے مسلح بچھایا کسی مزار کی چوکٹ پر نہیں گئی تو تو کسی عامر کے پاس نہیں گئی تو تو نے یہ کیا وہ کیا اور دو رکعت نماز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اللہ سے کہا اے اللہ اگر تم اس کو آنکھ دے دے گا اس کو بینائی دے دے گا مولا تیرے دین کی خدمت میں میں اسے لگا دوں گی راوی بیان کرتے ہیں امام بخاری کی اما کی دعا بھی ختم بھی نہیں ہوئی کہ امام بخاری کے اللہ نے آنکھ واپس کر دی تو اندوں کو بینائی دینے والی امی جان تو کہاں بھٹک رہی ہے تو جب سے تو ٹی وی کے پیچھے پڑی دنیا کے پیچھے پڑی میک اپ کرنے کے پیچھے پڑی اور جب سے تو فیشن کے پیچھے پڑی اور جب سے تو جانیوں اور رنڈیوں کے کپڑے اور ان کے جو ہے نقالی کرنے لگی اللہ نے تجھے تباہ کر دیا میری امی جان حضرت فاطمہ کے حضرت عائشہ کے حضرت خطیجہ کے طریقے پر آ جا اللہ تجھے مردے زندہ کروائے گا حضرت عنصر اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں مدینہ طیبہ کے آس پاس ایک گاؤں تھا بہار وہاں ایک گھر والے مومن ہو گئے مسلمان ہو گئے تھے کافر مسلمان ہو گئے اب بڑھیا تھی اکیلے اور اس کا بچہ ہو گیا مسلمان اب اس کو رکھیں تو دوسرے جو کافر ہیں وہ اس پر حملہ کر دیں گے تو اس عورت نے یہ کیا کہ لا کر مدینہ طیبہ کے اندر اس بچے کو چھوڑ کر آخا کے حوالے کر کے وہ چلی گئی اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک وبائی بیماری آئی یعنی ایسی بیماری جس میں لوگ مر جاتے ہیں جیسے پلیگ کی بیماری تعاون کی بیماری لوگ مر جاتے ہیں وہ بیماری میں بچہ ملوث ہوا اس کا انتقال ہو گیا سمجھ رہے ہیں آپ گاؤں کی بڑیا نے اپنے بچے کو آخا کے حوالے کیا مدینہ طیبہ میں مدینہ طیبہ میں ایک ہوا چلی اور اس ہوا میں بچہ بیمار ہو گیا اور انتقال ہو گیا اب وہ گاؤں والوں کو معلوم ہوا آخا نے کہا جاؤ اس کے ماں کو اطلاع دو ماں کو اطلاع دی گئی تو گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو گاؤں والوں نے بڑھیا کو تانا دینا شروع کیا دیکھا ہمارے بتوں کی تو نے ناقدری تھی جب تک تو بتوں کی پوجا کرتی تھی بچہ اچھا تھا اور جب تو نے اسلام کو قبول کیا اور تیرے بیٹے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالا اللہ نے اس کو تباہ کر دیا برباد کر دیا اب یہ عورت نے کہا یا اللہ یہ تو بڑا عجیب ماجرا گرا ہو گیا کرو تو کیا کرو حضرت رضی اللہ نے فرماتے ہیں وہ عورت گاؤں سے آئی اور آنے کے بعد اس بچے کو کفن اڑایا گیا تھا چادر سے ڈھاند دیا گیا تھا قدموں کے پاس کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی اے اللہ اے اللہ ایسے ہزاروں بچے تیرے دین کے لیے قربان ہیں مولا میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کر تو مجھے زمین میں دفن کر دے اے اللہ کوئی بات نہیں ہے اے اللہ مسئلہ یہ ہے کہ آج میری قوم کے لوگ میرے گاؤں کے لوگ اے اللہ اس کے اسلام لانے کو گالیاں دے رہے ہیں کہ اسلام لانے سے بچہ مر گیا اے اللہ میری عزت گئی تو کوئی بات نہیں لیکن جو ہے اسلام کی عزت نہیں جانی چاہیے حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اس ماں کی دعا ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ بچہ پیر سے حرکت کر کر چادر اٹھا کر زندہ ہو گیا اما مرے ہوئے بچے میں تو نے جان کو ڈال دیا تھا آج اخیار کے دربار میں جا کر غیروں کے دربار میں جا کر تو بھیک مانگ رہی ہے تو سدھر جا اللہ کے راستے میں آ جا نماز کا ماحول بنا لے تو گھر کے اندر قرآن پڑے گی تو گھر کے اندر نماز پڑھے گی تو اولاد تجھ کو دیکھ کر نماز پڑھے گی اور اولاد جب نماز پڑھے گی اولاد جب قرآن پڑے گی اللہ کی رحمتیں برکتیں اس گھر کے اندر داخل ہوں گی اور نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا اتنا برا اتنا برا ہے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں دیکھ لیجئے حضرت کو پہلی مرتبہ دے کر جب دیکھنا بند ہو جائے تو ہم کہیں بے نمازی اتنا بڑا منہوس ہے اتنا بڑا منحوس ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چالیس گھرانے سیدھی طرف بائیں طرف چالیس آگے پیچھے اوپر نیچے ایک بے نمازی کی نحوست لپٹی ہوئی رہتی ہے اور حضرت نے فرمایا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو اس پر آنے والے عذاب سے نیکوکار مومنوں کے اور ان کی راحت کے اندر فرق آئے گا اتنا بڑا منوس ہے ایک داڑھی کا اہتمام دوسرا نماز کا اہتمام اور تیسرے عورت پردہ اور گھر کے اندر دینداری یہ نماز چھٹے گی ایک بے نمازی کی وجہ سے کتنا بڑا عذاب آتا ہے اللہ کی تکلیف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے ایک مرید آئے اور آ کر عرض کیا حضرت ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے جس کا رونا آج سارے مسلمان روتے ہے نا کمائی پر کمائی ہے تو پہلے ہمارے آبا اجداد جو تھے نا بڑے جو لوگ تھے کماتے کم تھے برکتیں زیادہ تھی اب کمائی زیادہ ہے برکتیں نہیں ہیں کیوں اس لیے کہ اللہ کو ہم نے ناراض کر رکھا ہے ہماری زندگی سے نواز نکل چکی ہے اب وہ آدمی آیا آ کر عرض کرنے لگا حضرت ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے باپ نمازی ماں نمازی اولاد نمازی میاں بیوی نمازی گھر کے اندر کلام باغ کی تلاوت گھر کے اندر ٹی وی نہیں کیبل کلیکشن نہیں سی ڈی پلیئر نہیں کوئی بے حیائی کا کام نہیں سود نہیں حرام کاری نہیں بے حیا بے پردگی کوئی کام نہیں اب پھر بھی بے برکتی بھائی چلو کہ کوئی مرد داڑھی مڈاتا ہو تو کہیں یہ نحوست والا کام کر رہا ہے عورت بے پردہ ہو تو کہیں کیا عورت بے پردہ ہے منہوس ہے تلاوت نہ ہو تلاوت بھی ہے نماز بھی ہے روزہ بھی ہے صدقہ بھی ہے قیرات بھی ہے اور ہے کیا برکتی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے بردایا آپ کے گھر میں دروازہ اور کھڑکیاں ہیں اب کون سا گھر ہوگا کہ دروازے کے بغیر کھڑکیوں کے بغیر کہا کہ ہاں ہے فرمایا کہ ان کے تم پردے لگا دو ان پر پردے نہیں لٹکے ہوئے حکم تھا اپنے پیر و مرشد کا دروازے پر اور کھڑکیوں پر پردے لگا دیے لگانا ہی تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ دنوں کے اندر لگتا تھا کہ سوارے خیر و برکت کے گھر سے نکل رہے ہیں نماز پڑھو برکتیں آئیں گی گھر میں داڑیاں مت مڈاؤ عورتوں کو با پردہ رکھو گھر میں تلاوت کا ماحول بناؤ اور یہ لانت کا ڈبا جو ٹی وی کی شکل میں ہے یہودی ایجنٹ اسے لات مار کر نکالو اسے طلاق دو یہ تباہ برباد کر کے رکھ دے گا اب وہ خیر و برکت ہوئی تو کچھ دنوں کے بعد پھر اپنے پیر و مرشد سے ملاقات کرنے کے لیے گیا اور کہنے لگا حضرت ہماری زندگی میں سب کچھ صحیح تھا نماز تھی روزہ تھا تقوا تھا پرہزگاری تھی پردہ تھا تلاوت تھی لیکن ان دروازے اور کھڑکیوں پر پردے کا برکت سے کیا تعلق ہے سمبند ہماری سمجھ سے باہر ہے راقی تمہیں کیا مطلب ہے آم کھانے سے مطلب آم تو مل گیا بیس تم کیوں گنو گے جاؤ حضرت بتائیے ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں ہم آئندہ پرہیز کر سکتے ہیں حضرت نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں سب کچھ تھا بات یہ تھی کہ تمہارے گھر سے پہلے ایک آدمی کا گھر تھا اور اس کی دکان تمہارے گھر سے اس طرف کو تھی اور وہ آدمی بے نمازی تھا جب وہ اپنی دکان کو جایا کرتا تھا تو اس کی نگاہیں اس دروازے سے کھڑکیوں سے تمہارے گھر میں پڑ جایا کرتی تھی اس بے نمازی کی نگاہیں پڑنے کی وجہ سے ساری گھر کی برکتیں ختم ہو جایا کرتی تھی رہ کر بے نمازی کی نگاہ پڑنے پر گھر کی رحمتیں اور برکتیں ختم ہو رہی ہیں شوہر بے نمازی بیوی بے نمازی اولاد بے نمازی ماں باپ بے نمازی اور پھر بے نمازی ہونے کے ساتھ میں نے بتایا کہ جو بے نمازی ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے آنکھوں کے اندر وہ سلاخ ڈالنے والا ہوتا ہے گرم نبی کے دل کو ٹھیک پہنچانے والا ہوتا ہے ان انبی یؤذون اللہ و رسولہ لانا ہو اللہ ہو الدنیا دنیا والا میرا اللہ کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو جو ہے تکلیف دے گا اللہ کی لالت اور اللہ کی ہمیشہ کی فٹکار اس پر ہے اس لیے آپ قسم کھا کرو کچھ نہیں ملے گا نہ کافر تم سے خوش ہوگا نہ امریکہ سے برطانیہ سے داڑھی منانے والوں کو بلیٹ دیا جائے گا اس طرح دیا جائے گا اوارڈ دیا جائے کچھ نہیں ہو دنیا اور آخرت کی رسوائی اس لیے قسم کھا کر تو کہ جب تک رہیں گے آخا کی صورت کو بھی بنائیں گے آخا کی سیرت کو بھی بنائیں گے جب سے جلسہ تو ابو لہد نے بھی کیا تھا آخا کی جب پیدائش ہوئی تو اس نے اپنی گاندھی کو آزاد کر دیا جلسہ بنایا تھا آخا کی میلاد کا لیکن قرآن نے کہا تبت یدا ابھی لہب ہی ماں آدھا انہوں ماں لہو اماں کسب ابھی لہب کا ستیاناش ہو گیا کہاں گیا اس کا میلاد کرنا کہاں گیا اس کا خوشی منانا طالب آقا کو کتنا چاہتے تھے کتنا چاہتے تھے کتنا چاہتے تھے لیکن یہ ہے کہ جب آپ نقش قدم پر نہیں چلے آخا کے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جہنم کی آگ کی جوتیاں بنا کر آخا کے قدموں کے نیچے ڈال دے گا میرے بنگال کے مسلمان بھائیوں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے نہ شوہر بیوی کے نہ بیوی شوہر کے نہ بھائی کوئی کے اگر کوئی کسی کے کام آنا ہوتا حضرت لو اپنے بیٹے کے کام آئے ہوتے حضرت لوٹ اپنی بیوی کے کام آئے ہوتے حضرت ابراہیم اپنے باپ کے کام آئے ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے والد کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے حضرت لوٹ علیہ السلام کے سامنے ان کی بیوی کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا حضرت بیوی آسیہ کے سامنے کان کو کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا آخا کے سامنے ابو لہر ابو جہل کو کھینچ کر ڈالا جائے گا اور ابو طالب کے کے کے پیر اندر جہنم آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی آخا کچھ نہیں کر پائیں گے آخا جب کچھ نہیں کر پائیں گے کون ہے جو داری منڈوں کو حفاظت دے گا کون ہے جو بے نمازیوں کو پناہ دے گا کون ہے جو گنہ گاروں کو پناہ دے گا حضرت بیوی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر دو باتیں کہیں ایک سے آپ نے مسکرایا ایک سے آپ غمگین ہو گئی فرمانے لگی کسی نے پوچھا کہ کیا کہا آپ نے پردہ فرمانے کے بعد کی بات ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں دنیا میں سے کوئی چیز چاہیے آپ کے ابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے دیں گے کوٹی چاہیے مال چاہیے دولت چاہیے دے دیں گے فاطمہ میری بیٹی میرے نقص جگر میری نور نظر کل قیامت کے دن تمہیں جنت میں جانے کے لیے ایک سبحان اللہ کی کمی ہوگی ایک الحمدللہ کی کمی ہوگی تم یہ نہ کہنا کہ میرا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بھائی اللہ کے لیے وعدہ کرو جن حضرات کے چہروں پر سنت نہیں ہے کیا وہ رکھیں گے ہاتھ اٹھائیے گا تو تو آپ کے تو پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت نصیب فرمائے چار دن کی دنیا ہے میرے بھائی ہارٹ اٹیک آ کر مر جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو کر آدمی مر جاتا ہے اور جو ہے خدا جانے کیسے کیسے مر اس چہرے کے ساتھ جاؤ گے آخا کی شفاعت نہیں ملے گی آخا کے حوض کوسر کا پانی آپ کو نصیب نہیں ہوگا ارے اس زمانے کے اندر جہاد کو جانا پڑتا تھا اولاد کو یتیم کرنا پڑتا تھا بیویوں کو بیوہ بنانا پڑتا تھا آج نماز کے لیے پانچ منٹ مانگے جا رہے ہیں آپ نماز نہیں پڑھیں گے حیات علماء نے فکاہ نے لکھا ہے کہ عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہو مغرب کے وقت تو اس کو کھڈا کھول کر رکھا جائے گا اسی حالت میں اشارے سے نماز پڑھے گی مگر نماز کو قضا نہیں کرے گی میدان جنگ میں مجاہد کو نماز قضا کرنے کا حکم نہیں ہے اس لیے نماز ہے داڑھی ہے عورت کا پردہ ہے کلام پاک کی تلاوت علماء کا احترام احترام دیکھو یہ کہنا سننا تو ہوتا رہے گا اصل چیز یہ ہے کہ کہنے سننے پر عمل کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب پروائے اللہ تبارک تعالیٰ کا سچا پکا امتی اور آپ کا غلام بن کر جینے اور اسی غلامی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا سے رخصتی ہمیں نصیب کروائے اللہ تبارک تعالیٰ جلسہ کرنے کرانے والوں کو خاص طور سے اخلاص کی دولت سے مالا مال کروائے اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اولیاء کرام سے سچا تعلق اللہ نے نصیب کروائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین دیکھیے آج کل گھروں کے اندر ایک بری وبا ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ پنڈتوں کے پاس وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں کسی نے لیمو دیا کسی نے ناریل دیا کسی نے پتھر دیا یہ سب چیزیں بیکار کی ہیں میرا دعویٰ ہے میرا چیلنج ہے ہم نے اپنے یہاں جمعہ کے اندر ایک عنوان رکھا تھا امیات اور دھوکہ بازی شاید وہ سی ڈی بھی آپ کو ملے گی اس جمعہ کے اندر ہم نے کہا کہ دنیا کے چپے چپے میں جن عاملوں تک ہماری آواز جا رہی ہے اگر تمہارے اندر ایک ذرہ برابر طاقت اور قدرت ہو اور تمہارے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہو اگلی جمعہ سے پہلے مجھے مار کر کے دیکھو کوئی کچھ نہیں کر سکتا حضرت موسا علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلا جنگل سے تم جڑی بوٹی کھا لینا تو پیٹ کا درد تھا جڑی بوٹی کھائی تو پیٹ کا درد چلا گیا کئی سال ہوئے آیا گیا قصہ پھر اس کے بعد جب پیٹ کا درد آیا تو موسا علیہ السلام کو یاد آیا کہ جب میرا پیٹ کا درد ہوا اور لوٹا پوٹا اللہ نے مجھے کہا کہ جنگل کے اندر جاؤ اپنا جڑی بوٹی کھا لو اب وہی کر لوں گا میں گئے اور کھایا تو درد اور زیادہ ہو گیا کھایا تو اور زیادہ ہو گیا پھر دیکھا کہ وہی درخت ہاں وہی درخت وہی پتی اور وہی ٹہنی لیکن ماں بولا پوچھا اللہ تعالیٰ سے اللہ کیا ماجرا ہے اسی بیماری میں گیا تھا اللہ نے فرمایا جب گیا تھا تو میرے حکم سے گیا تھا اب جو تو گیا ہے تو اپنی مرضی سے گیا ہے اللہ کے علاوہ یقین کرو کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو اس لیے حضرت ابو رجانا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں شیاطین تکلیف دیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکایت کی آپ نے خط لکھا اس کو تحدید نامہ کہتے ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر وہ ہے ہم نے اس کو شائع کیا ہے مقصد بیپار نہیں ہے آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیں آخا سے بڑھ کر کوئی عامل نہیں سے بڑھ کر کوئی امت کا ہم لگائیں گے ساری چیزیں نکال دیں گے جب وضو آئے گا ختم ہو جائے گا سمجھ گئے بڑا آدمی آئے گا چھوٹے آدمی کی بات ختم ہو جائے گی آخا کا خط ہوگا کوئی تعویذ نہیں ہوگا کوئی بندش نہیں ہوگی آپ اس کو رکھیے گا اور اسی طریقے سے سی ڈیز وغیرہ ہیں جو ہمارے ہندوستان کے اور بیرونی ممالک کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ فروخت کے لیے ہیں اگر لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جلسے کو بے پناہ کامیابی نصیب فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی اور سرخ کا ذریعہ بنائے آمین واخردان الحمد للہ رب العالمین